ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے و الضمََ کلمات تقوا اللہ نے انہیں تقوا کی بات پر جمائے رکھا کہ متعلق فرمایا اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پینسٹھ یہ حدیث صحیح ہے